وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محترم سامعین اور حاضرین مسجد یہ سورہ مریم کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی بہت ہی فضیلت بیان کی ہے ان الصالحات سيجعل سید الرحم الرحمٰن جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اگر وہ عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشبیح ایک درخت سے دی ہے آپ نے فرمایا صحیح ہے ان کی روایت شعبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں ان تمام شاخوں کو ملنے کے بعد ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور ان ستر شاخوں میں سے آپ نے شاخ نمایا شہادت اللہ سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے اور وہ ادنا الطریق اور سب سے چھوٹ چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا پھر آپ نے ساتھ رمایا ولحیا شعبۃ من الایمان حیا بھی ایمان کی ایک مستقل شاخ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر ایمان کی شاخ ایک درخت سے بھی ہے علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فی السماء آپ نے دیکھا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجر ایک بہترین مضبوط درخت سے دی ہے تو رب العالمین کے ہاں اسلام یا ایمان اس کی مستقل شاخیں ہیں ایمان اور عمل صالح ایمان کس کو کہتے ہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے جس ایمان کے بعد آدمی صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے اور ایمان کی فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ ہم کامل مومن بن سکیں نمبر ایک تصدیق بل اقرار بل عمل بالارکان یہ تین چیزیں ہیں انہی تینوں کے مجموعے کا نام وہ ایمان ہے جس ایمان کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تھا وہ کیا ہے نمبر آپ دل سے تصدیق کیجیے دل سے ایمان یقین تصدیق ہونا چاہیے نمبر دو اقرار باللسان زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے جب دل سے تصدیق ہے زبان سے اقرار ہے اور تیسری چیز بڑی اہم ہے جو عمل بالارکان انسان اپنے آدھا کے ذریعے ان تمام چیزوں پر عمل کرے جیسے آج جمعے کے دن بہت مسلمان بن جاتے ہیں ماشاءاللہ ہر مسلمان ہاں، ٹوپی رکھ لے گا نہا دھو لے گا نیا کپڑا رکھ لے گا بڑے اہتمام کے ساتھ جامع مسجد میں آ جائے گا آج جمعے کو معلوم پڑتا ہے کہ دنیا میں کتنے مسلمان موجود ہیں الحمدللہ للہ یہی جمعے والا مسلمان نہیں بلکہ ہفتے بھر سال بھر ہر روز یہ مسلمان بننا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے عمل بل ارکان یہ تین چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تب انسان اللہ تعالیٰ کیا مومن بنتا ہے اگر آدمی دل سے تصدیق تو کرتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے اور مسلمان بن کر کے صرف جمعے کے دن دکھلاتا ہے آدمی کلمہ پڑھتا ہے اقرار کرتا ہے لیکن صرف ایک مہینہ رمضان میں مسلمان برق عمل کر کے بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ایسے ایمان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ گیارہ مہینے تو مسلمان ظاہر نہ کرے صرف رمضان میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے ہفتے بھر تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرے اور صرف جو ہفتے میں ایک دن جمعے کے وقت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے میرے بھائیو یہ ایمان انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام اصل میں ایمان ہے زبان سے تصدیق دل سے تصدیق زبان سے اس کا اقرار کریں جس چیز کا آپ نے آپ نے اللہ کی رسول کی پچوکتا نماز کی حج اور زکات کی قرآن کی اسلام کی حقانیت کا آپ نے دل سے اقرار کیا دل سے تصدیق کیا آپ نے زبان سے اقرار کیا اعلان کر دیا اب آپ عمل کے ذریعے اس چیز کو ثابت کر دینا ہے یہی تینوں چیزوں کے نام تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے تصدیق بل اقرار بل لسان اور عمل بل ارخان اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ وہ مسلمان بن جائیں وہ ایمان ہمارے اندر آ جائے جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جب کسی مسلمان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے جو تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آج مسلمانوں کی کمی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے دعوے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے آج ضرورت اور کمی جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتے تینوں چیزیں جب مل کر کے اگر ہمارے اندر کوئی پیدا ہو جائیں تو یہ بہت یہ ایمان یہ دین یہ اسلام اور یہ ایمان بہت سارے فوائد ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کا بڑا بہترین نتیجہ اور بہترین پھل نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اگر انسان کا ایمان درست ہے زبان سے اقرار ہے دل سے تصدیق ہے اور عملی طور پر انسان عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بناتا ہے تو اگر یہ ایمان ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں سے نمبر ایک یاد رکھو اگر آپ کے دل میں ایسا ایمان پیدا ہو گیا اور ایسا ایمان آپ کے اندر آ گیا دل سے تصدیق بھی ہے زبان سے اقرار بھی ہے اور عمل سے اب عمل بھی آپ نے کر لیا ہے پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ ایمان آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ پہنچائے گا کہ یہ ایمان آپ کو ہر نیکی پر ہر نیکی کرنے پر مجبور کرے گا اور ہر برائی سے بچنے کے لیے آپ کو آمادہ کرے گا اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان آپ بتائیے کہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے یا رسول اللہ مل ایمان آپ ایمان کی دعوت دیتے ہیں ہم نے کلمہ بھی پڑھا اور سوال کرنے والے صحابہ کرام اللہ اکبر جن کے اندر کوئی کمی نہیں تھی ایمان بھی لائے اسلام بھی لائے ہجرت بھی کیا جہاد بھی کیا جان اور مال کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں لیکن ابھی ان کو فکر یہ لگی ہے یا رسول اللہ مر ایمان ہمیں بتائیے کہ پتا کیسے چلے کہ ہم نے اتنی کوششوں کے بعد اپنے اندر ایمان پیدا کر لیا دیا ہے ہم نے کلمہ پڑھ کر کے ہجرت کر کے جہاد کر کے جانی مالی قربانیاں دے کر کے اپنے اندر ایمان ہم پیدا کر چکے ہیں یا کہ ابھی ہمارے اندر ایمان نہیں پیدا ہوا ہے اس کی کوئی علامت کوئی معیار آپ بتائیں جس سے ہم پتہ لگا سکیں آپ نے بڑا پیارا میزان اور بڑا پیارا معیار بتایا اور علامت و نشانی بیان کی فرمایا سن لو اب ایمان ادا سرت کا سنات کا وساط کا سیاتوں کا فانتا مومن اچھی طرح سے یاد رکھ اگر تمہارا ایمان اور تمہارا دل نیکی کرنے پر آمادہ ہے اور نیکی سے دیکھ نیکی دیکھ کر کے تمہارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ ایمان اور یہ خوشی تمہیں ہر اچھے عمل پر آمادہ کرتی ہے اور برائی سے دور کر دیتا ہے ایمان ایمان اور تمہارے دلوں میں برائیوں کی نفرت پیدا ہے واحد مومن تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو مومن بننے کے لیے ضروری ہے آپ کا ایمان اتنا کبھی ہو آپ کا ایمان آپ کو نیکی پر آمادہ کرے اور آپ کو برائی سے روک سکے اگر آپ کا ایمان آج جمعے کا دن تھا اگر آپ کا ایمان پھر آمادہ کرتا ہے چلو آج ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے اس لیے آج نو بجے تک سوتے رہیں گے نماز فجر چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایمان آپ کبھی مکمل نہیں ہے ایمان آپ کے اندر نہیں پیدا جو آپ جو ایمان اللہ کا فرید ادا کرنے پر آپ کو آمادہ کرے ایسے ایمان کی ضرورت ہے نمبر دو میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر یہ ایمان آ جائے دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور ظاہری کے ذریعے عمل یہ تینوں چیزوں پر اپنا لینے کے بعد ہمارے دل میں اگر سچا ایمان آ گیا تو پہلا فائدہ تو آپ نے سن لیا ہمیشہ ایمان آپ کو نیکی پر آمادہ کرے گا اور برائی اور نافرمانی سے آپ کو محروم رکھے گا اور آپ کو روکے گا بھی برائی کی نفرت دلوں میں ہوگی دوسرا بڑا فائدہ مسلمان بھائیو یہ ہے وہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر مطالعہ کیا جائے آپ کا ایمان آپ جس جگہ رہتے ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اگر آپ کا ایمان درست ہے تو آپ کا ایمان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے دوسرے پر اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے الفت و محبت اور ایشان کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے ہم کسی مسلمان بھائی کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے آپ کا ایمان آمادہ کرے گا کہ دانے درمے سکھنے ہر اعتبار سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں اسی لیے قرآن پاک سور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اے ایمان والو ایمان اے مسلمانو اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اور جو ماں اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے وہ ماں اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کیا کرو یہاں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد میں کام آ جانا یہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے رسول ہی ایمان لاؤ تم اللہ پر اللہ کے رسول پر وہ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ یہ خوبی بھی ہمارے اندر پیدا کر دے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی سننے ترمیدی اور سننے وے دعوت کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ رماتے ہیں من اتعام مؤمنا من اتعام مؤمنا علا جائن من اتعام مؤمنا علا جائن اتعامہ اللہ یوم القیامت من سمار الجنہ آپ نے ساتھ رمایا جو مرد مومن جو مسلمان اپنے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہے ایک گو ایک مسلمان بھائی پریشان حال ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے کھانے کا کہیں انتظام نہیں ہو رہا ہے مسافر ہے پریشان حال ہے آپ نے ساتھ رمایا جس مسلمان نے اپنے کسی بھوکھے مسلمان کو کھانا کھلا دیا یہ چند دکھ میں دنیا میں جو کھانا کھلا رہا ہے اس کے بدلے اللہ یوم القیامت من سنار الجنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا پھل اس کو کھلائے گا آپ نے ساتھ فرمایا ومن سکا مسلم جس نے اپنے کسی مسلمان بے پیاسے مسلمان بھائی کو پانی پلا دیا پیاسا مسلمان ہے آپ نے اس کو اگر پانی پلایا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سکا مسلم جس نے اپنے کسی پیاسے مسلمان بھائی کو پانی پلا دیا سکا اللہ یوم من رحیق المختوم اس کے بدلے اللہ تعالی قیامت کے دن پلانے والے کو جنتی شراب جس کا نام الرحیق المختوم ہے اس کو پلائے گا نمبر تین آپ نے ساتھ فرمایا ومن مسلم جس نے کسی غریب مسلمان کو کپڑے پہنا دیے تنگ اپنے کا کپڑا نہیں سردی کا موسم ہے سردی میں کپڑے پہننے کے لیے نصیب نہیں ہے پریشان انسان ہے سردی کے نعرے چھٹر رہا ہے اور سردی سے بڑی تکلیف اٹھا رہا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال سے ایک جوڑا کپڑا پہنا دیا اس ایک جوڑے کپڑے کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس عطا کریں گے میرے بھائیو یہ ایمان کا تقاضا ہے نمبر تین اگر یہ ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے آپ کے زندگی میں سارا انقلاب آپ کے زندگی میں ساری خوبیاں آپ کے زندگی میں سارا انقلاب جو پیدا کرتا ہے وہ ایمان پیدا کرتا ہے اگر ایمان درست ہے تو زندگی میں قدم قدم پر انقلاب آئے گا ایمان نظر آئے گا اسلام نظر آئے گا اگر ایمان میں خوف ہوگی تو یاد رکھے کبھی آپ کے زندگی میں انقلاب نہیں آتا ورنہ ذرا بتائیں بھائی ہے اس مجلس کے مسجد کے اندر ایسے بھی مسلمان موجود ہوں گے ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہوگی لیکن آج تک پچوکہ نماز کا پابندی نہیں بن پایا ہے اتنا بھی انقلاب اس کے اندر نہیں آیا ہے لیکن حکومت کے خلاف اگر مظاہرہ کرنا ہو تو سب سے بڑا مسلمان بن جائے گا آگے آگے ہوگا لیکن نماز آج تک نہیں پڑھ سکا یہ انسان یہ وجہ کیا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کا یہ کھوٹ ہے اسی لیے تیسرا بڑا انقلاب ایمان کی برکت سے میرے بھائیوں یہ آتا ہے ایمان اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے لیکن وہی ایمان جو تین چیزوں کے مجموعے سے ہو دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور اپنے آگا کے ذریعے عمل کریں یہ تینوں مل کر کے اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے تو ایک بڑا اس کا نتیجہ اور اس کا ایک بہت بڑا فل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ جہاں رہتے ہیں امن امان سلامتی پر ایمان آپ کو آمادہ کرتا ہے ہر مسلمان کی عزت اس کے جان مال کے کا احساس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام السلام نے ساتھ نماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسان ہی وید ہی سب سے بڑا مسلمان ہے حقیقی مسلمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان ہی وید ہی حقیقی مسلمان ہوئے اس وقت آدمی مسلمان ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے تکلیف نہ پہنچائیں شر سے محبوب رکھیں اسی لیے آپ نے ساتھ نمایا من امن دیوار مومن وہ ہے مومن اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں بندہ اس وقت مومن بنتا ہے جب اب دنیا کے سارے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو کلمہ پڑھنے والے سے محفوظ سمجھیں نہ جان کا در ہو اور نہ مال کا در ہو جب دنیا کے لوگ اپنی جان اور اپنا مال اور کرما پڑھنے والے سے محفوظ کرنے سمجھ لیں تب وہ کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کیا مومن کے معیار معیار اترتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا مومن بنائے کو لہٰذا اللہ من کل الحمد للہ وقفا وسلام اما اماوا اسی طرح سے چوتھا بڑا انقلاب آتا ہے ایمان اگر درست ہے ایمان اور عمل صالح آپ کا ایمان درست ہو چکا ہے تو ایمان ایک چوتھا بڑا انقلاب پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئلہ جو آپ اپنی فیملی کہتے ہیں پورے خاندان میں ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے گا احساس پیدا کرتا ہے شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کا حق ادا کریں بیوی بی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے نبی میں صاحب سامنے ساتھ روایا افضل المؤمنین ایمانا افضل المؤمنین ایمانا احاسنہم خلقا و خیارکم خیارکم لیل سائحی او کما تعالیٰ علیہ السلام آپ نے ساتھ فرمایا سب سے اچھا مسلمان افضل المؤمنین اماما ایمانا سارے مومنوں میں سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں ایمان ہے ایمان درست ہے آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے گا ایمان درست ہے تو آپ کو آپ کا ایمان بد اخلاقی سے بچائے گا اسی لیے آپ رشاط نماتے ہیں افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا خلقا اے لوگوں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے مومنوں میں سب سے اچھا مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور آپ نے شاخ نمایا وہ خیارکم خیارکم لنسالہم اور تم میں سب سے با اخلاق ہو ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو معاملات میں رہنے سہنے میں حقوق ادا کرنے میں اگر آپ کا ایمان درست ہے تو بیوی پر ظلم کرنے پر سے ہمیشہ آپ کا ایمان آپ کو روک دے گا آپ کا ایمان ہمیشہ بیوی کی تقریب پر اس کے احترام پر اور اس کے اس اس, پر کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر آپ کا ایمان آمادہ کرے گا آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو خیر خیر ہی تم میں سب سے اچھا انسان ہو جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو اور آپ فرماتے ہیں وہ آنا خیر لے اور تم تمام لوگوں میں سب سے اچھا میں اپنی بیوی بچوں کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ سب سے کو ہمیں سب کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اسی طرح سے ایک عورت ہے اگر عورت کے اندر سچا ایمان پیدا ہے تو عورت کا ایمان شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ اب شوہر کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک پر شوہر کے حقوق ادا کرنے پر شوہر کی وفاداری اور امانت داری پر آمادہ کرتا ہے عورت کو اسی لیے نبی نے شاہ فرمایا ان شامر وحفظت فرجہ وحفظت بارہا آپ نے شاہد ایمان لانے والی عورت اگر ایمان کے بعد چار چیزوں کو اپنا لے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں نمبر ایک آپ نے شاہد فرمایا ان المرد ایدہ صلت خمسہ جب عورت پچوتنا نماز کی پابندی کر لے نمبر دو وہاں سے جب عورت اپنے وقت نماز کی پابندی کر لے وہ سامد شہرہ اور ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھ لے وہ آتا اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے وہ حفظت فرجہ اور اپنی عزت کی اس نے حفاظت کر لیا جس عورت نے کرما پڑھنے کے بعد جس عورت کے ایمان نے ان چار کر دیا بس نماز کی پابندی پر ماہ رمضان کے کے روزے پر پر شوہر اطاعت و فرما برداری اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت پر جس عورت کا ایمان ان چار چیزوں پر مجبور کر دے عورت کسی جو عورت اپنے ایمان کے برکت سے ان چار چیزوں کی کر لے آپ نے شاہ فرمایا قیل لہد خل الجنت من ای ابواب الجنت شاد ایسی عورت کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے جنت کے سامنے لا کر کھڑی کریں گے اور فرشتے کہیں گے اے مومنہ عورت یہ جنت کے آٹھوں دروازے ہیں اللہ کا حکم ہے اپنے پسند پسند سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے جنت میں داخل ہو جا ایک عورت کا ایمان اگر درست ہے تو ایسے بہترین پر اس کا ایمان آمادہ کرتا ہے اسی طرح سے میرے بھائیو اگر آپ کا ایمان درست ہے لیکن نام کا مسلمان نہیں سرکاری مسلمان نہیں شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں لیکن مسلم لکھ دیا گیا جنت مل گئی نہیں وہ ایمان جس کا دل سے آپ تصدیق کرتے ہیں زبان سے اقرار کرتے ہیں اس ایمان پر آپ عمل کر کے دکھائیں اور اس ایمان پر ایمانی حکام پر آپ عمل پیرا ہو گئے تو یہ آپ کا ایمان ایک بہت بڑا انقلاب یہ بھی رہتا ہے کہ یہ آپ کے نوجوان بچے جو ہیں آپ کی نوجوان بچیاں جو ہیں یہ آپ کے نوجوان پوتے اور پوتیاں یہ آپ کے نواسے نواسیاں جو ہیں ایمان اگر ان کا درست ہوگا تو ان تمام نوجوانوں کو تمام بچوں کو ان کا ایمان آمادہ کرے گا مجبور کرے گا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو بڑوں کا ادب کرو بڑوں کے فرما پر عقیدہ بنو اس لیے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دیا ہے انشکر لی ولی والی ولی وی لداری دیکھا وی لی المشیر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تمہارے اندر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اے نوجوانوں اپنے ماں اللہ کا شکر نہ کرو اور اللہ کا شکر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کے شکر گزار نہ بن جاؤ ماں باپ کی نافرمانیاں ہاں، ہیں اس کی وجہ کیا ہے ذرا دیکھو بیٹے کے اندر ایمان کتنا ہے ہاں، ماں باپ بیٹیوں کو کہاں طرح طرح نہ ماں کی عزت باقی رکھی نہ باپ کی عزت باقی رکھی نہ خاندان کی عزت باقی رکھی نہ اپنی عزت کو باقی رکھا میرے بھائی لوگ یہ لڑکیاں کیوں ایسے کر رہی ہیں بات اصل یہ ہے لڑکیوں کا ایمان درست نہیں ہے اگر ایمان درست ہوتا سمجھائے ہوتے ان کی صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو یہ بچیاں بغیر آپ کے اجازت سے اپنے سے سے کسی رشتے کسی سے رشتہ طے نہ کر لیتی گھروں سے پھٹ کر کے آزاد ہو کر کے جا کے شادیاں نہ کر لیتی آپ کی باتی نہ ہو جاتی یہ کوتاہیاں ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم نے ان کو سب کچھ بتایا لیکن ایمان اور دین نہیں بتایا ہے میرے بھائیو اگر دین آپ کے اندر آئے گا اولاد کے اندر آئے گا تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو صحیح ایمان نصیب فرمائے اسی طرح سے اگر ایمان ہمارا درست ہے اور صحیح ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ایک بہت بڑا انقلاب یہ آتا ہے اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں امانت داری سے کام لیں گے اگر کسی دکان پر سلسمین ہیں تو ہم مال میں اپنے کفیل کے ساتھ امانت داری کا معاملہ لیں گے اگر دوستوں ہیں دوست ہیں تو دوستوں کے ساتھ امانت داری کا ثبوت دیں گے آپ کا ایمان امانت داری پر اور وفاداری پر آمادہ کرے گا اگر ایمان درست نہیں ہوگا تو آپ کو امانت میں خیانت اور غداری اور بے وفائی پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں سورت آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں شانت کرو نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دیتے یا کبھی آپ خطاب کرتے تو اکثر و بیش طرح فرماتے تھے ایمان کو امانت داری سے آپ نے کس قدر جوڑا ایمان کو آپ نے وفاداری کے ساتھ کس طرح سے جوڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عام طور پر نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو خطبہ دیتے ہی اعلان کرتے اے مسلمانوں سن لو اللہ ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا احد لہ اے ایمان والے یاد رکھو جس جو جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے ولا دین لمن لا احد لہ اور جو وفاداری نہ کرے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے دین کو اللہ کے رسول نے وفاداری سے جوڑ دیا امانت ایمان کو امانت سے جوڑ دیا اور فرمایا لا امانت امانتہ جو امانت داری کی حفاظت نہ کرے امانت کی حفاظت نہ کرے جو امانت دار نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اور جو وفادار نہ ہو کبھی دین اسلام والا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں آپ کی زندگی میں سارا انقلاب ایمان کی برکت سے آتا ہے اسی لیے ایمان کو درست کرنا چاہیے اپنے ایمان کو کتاب سنت کے مطابق بنانا چاہیے اگر ایمان درست ہو گیا ہمارے زندگی کے سارے مسائل درست ہو جاتے ہیں اور اگر آج ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے ہمارا بگاڑ نہیں دور ہو رہا ہے ہمارے اندر خوبیاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا علاج یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے سارے بنائے موہن بنائے متبع سنت بنائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے الحمد ہم کو امانت دار بنا دے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے بھولے پھٹکے میں اللہ تعالیٰ ان کو توحید پر لگا دے جو بیمار ہو اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلیہ کا فرما پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اللہ فرل المؤمنین والمؤمنات